سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے آخری اور درمیانی دو عشروں کا اعتکاف کرتے تھے جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ بیس دنوں کا اعتکاف کرتے تھے حدیث نمبر انتالیس سو ننانوے مسند احمد